شام کے سفر میں بیمار کہہ رہی آئیے کہہ رہی آپ کو پریمیاں آپ کو شام کے سفر میں بیمار نبا بیمار تمام کہہ رہی کہہ رہی عابد کو بیڑیاں عابد کو بیڑیاں عابد کے دل کا حال سناتی ہے بیڑیاں زہرا کی بیٹیوں کو رلاتی ہے بیڑیاں عابد کے دل کا حال سناتی ہے بیڑیاں زہرا کی بیٹی کو رلاتی ہے بیڑیاں عابد کے دل کا حال سناتی ہے بیڑیاں بی اڑتی ہے خاک سر پہ کسی کہ ماد ہو رہا ہے شہر بلا نہیں یہ بہن کر کے عشق بہاتی ہے بیڑیاں

کے صبر کی تصویر رو پڑی روپتی یہ ہر کا پہ سناتی تی ہے بیڑیاں زہرا کی بیٹیوں کو رلاتی ہے بیڑیاں کے دل کا حال سناتی ہے بیڑیاں زہرا کی بیٹیوں کو رلاتی سن ہیں بیڑیاں آج کے دل کا حال سناتی ہے بیڑیاں زہرا کی بیٹیوں کو رلاتی سن ہیں بیڑیاں کر بو بلا کی شام کا منظر بدل گیا بلا کی شام کا منظر بدل گیا رسنا لبوں کے حرف پہ خنجر بھی چل گیا اپنی زباں میں شور مچاتی ہیں بیڑیاں زہرا کی بیٹیوں کو رلاتی ہیں بیڑیاں دل کا حال سناتی ہیں بیڑیاں بیٹی گور راتی ہے بیڑیا دل کا مال سنا ہے بیڑیاں بیٹی گور رات ہے بیڑیاں دل میری رائے جینب کل سوم کا بھی غم دل میرے رائے زینب کل سوم کا بھی غم ان بیڑیوں کو جا مظلوم کا بھی غم بیٹے کا پھر بھی ساتھ نبھاتی ہے بیڑیا زہرا بیٹیوں کو رلاتی ہیں بیڑیاں دل کا حال سناتی ہیں بیڑیاں زہرا کی بیٹیوں کو رلاتی ہیں بیڑیاں آپ کے دل کا حال سناتی سی ہے بیڑیاں زہرا کی بیٹیوں کو رلاتی ہے بیڑیاں ہوتی ہے ہر قدم بل پچھل کدم کے ساتھ ہر قدم کے ساتھ کرتی ہے بہن را ہم مل کر حرم کے ساتھ ہو سر رہا ہے شام بتاتی ہیں بیڑیاں زہرا کی بیٹیوں کو رلاتی ہے سناتی ہے بیڑیاں زہرا کی بیٹی ہے بیڑیاں اور کے دل کا حال سناتی ہے بیڑیاں بیٹیا جہی بیٹی ہے بیڑیاں جن غم کی بیڑیوں کو ہے نسبت امام سے بیڑیوں کو ہے نسبت امام سے ہم ان کو دیکھتے ہیں بڑے احترام سے مومن کو ہر بلا سے بچاتی ہے بیڑیاں زہرا کی بیٹیوں کو رلاتی حال سناسی ہے بیڑیاں جگڑا کی بیٹی سی ہے بیڑیا دل کا حال سنا رکھتے ہیں بوجھ سارے زمانے کو پال کرے بوجھ سارے زمانے کو پال کر خوش ہو رہے ہیں ان کو مصیبت میں ڈال کر احساس کوفیوں کو دلاتی ہیں بیڑیاں کی بیٹیوں کو رلاتی ہیں بیڑیاں دل کا حال سلاتی ہیں بیڑیاں زہرا بیٹی گرو راش نہیں ہے عورت کے دل کا حال سناتی ہے بیڑیاں زہرا کی بیٹی کو رلاتی ہے بیڑیاں محبوب ذکر شام کا ہوتا ہے جب کہیں محبوب ذکر شام کا ہوتا ہے جب کہیں اتنا سوا کی یاد دلاتی ہے یہ ہے میشن رلاچی ہے بیڑیاں زہرا کی بیٹی ہے بیڑیاں دل کا سنا تھی بیٹیا جہرال کی بیٹی کو رلاتی ہے بیڑیاں دل کا سنا تھی ہے بیٹیا کی بیڑیاں

کو کو کہویا